رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوست و بزرگو اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے یہ زمین سورج چاند ستارے آسمان یہ درخت سمندر اور چرند اور پرند انسان اور جنات یہ سب اللہ نے پیدا کیے اور اس ساری کائنات میں انسان کو اللہ نے اس ساری کائنات کا دولہ بنایا ہے اور اس انسان کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے سب سے زیادہ اس کو مکرم اور معزز بنایا ہے غلط کرم نہ بنی آدم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو بہت عزت سے نوازا ہے اس کو بہت زیادہ قابل اکرام بنایا ہے حالانکہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بنایا ہے وہ بہت ہی زیادہ بے حیثیت چیز ہے کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان خلق نل انسان منی یمنا ایک گندے پانی کے قطرے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے کس سے بنایا ہے سڑی ہوئی مٹی آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا تو اس مٹی میں پانی ڈال کر اس کو پہلے چھوڑ دیا گیا جب وہ مٹی بالکل سڑ جاتی ہے اس کے بعد اس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے دنیا کا یہ اصول ہے اور قانون ہے کہ جتنی زیادہ اچھی چیز بنانی ہو اس کے لیے اس کا خام مال جس کو مٹیریل کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ اچھا ہونا چاہیے اگر خام مال مٹیریل اچھا نہیں ہے اور وہ بہت کم درجے کا ہے تو جو چیز اس سے بنے گی وہ بھی کم درجے کی بنے گی اور اگر وہ خام مال اچھی کوالٹی کا ہے تو اس سے جو چیز بنے گی وہ زیادہ قیمتی بنے گی تو اس انسان کو اللہ نے جس چیز سے بنایا ہے وہ تو بہت ہی بے قیمت چیز ہے سڑی ہوئی مٹی کھنکھناتی ہوئی مٹی ناپاک اور گندا پانی اس سے اللہ نے انسان کو بنایا لیکن اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی کہ دیکھو میں کتنی بڑی قدرت والا ہوں اس انسان کو جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ بالکل بے حیثیت اور بالکل بے قیمت اور بہت زیادہ بیکار چیز ہے لیکن میں نے انسان تجھے بنایا سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ قیمتی اس کائنات میں اس انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ کیا جانور اور کیا حیوانات تو دنیا کی اور مخلوقیں اس انسان کو تو اللہ نے فرشتوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا بنایا گندے قطرے سے بہت ہی گرے ہوئے مٹیریل سے لیکن بنایا اتنا قیمتی اتنا خوبصورت کہ اس انسان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھا کے بتا رہے ہیں وہ تین و زیتون قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی یہ دونوں بہت قیمتی قسم کے پھل ہیں جو انسان کے جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں ان کی قسم کھانے سے ان چیزوں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ انجیر کتنا مفید انسان کے لیے ہے اور زیتون کتنا مفید پھل ہے انسان کے لیے یہ مادی یعنی انسان کے جسم کے لیے مفید وہ چیزیں ہیں اور وفور سینین سین البلد الامین اور میں قسم کھاتا ہوں تور سینا پہاڑ کی یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ سب سے پہلے وہی اس پہاڑ پہ نازل ہوئی اور کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے تو وہی یہ انسان کی روحانی غذا ہے تو یہ پورے سینا پہاڑ کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے روحانی غذا وہی وہاں البلد امین اور اس امن کے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی مکہ مکرمہ کی ساری تاریخ انسان کی روحانیت کی ترقی کا ذریعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے اور ہر نبی نے بیت اللہ کا دباس کیا اور ہر نبی کو تکلیفیں پہنچائی گئی مشقتیں پہنچائی گئی اللہ کے دین کے لیے اور سب سے اخیر میں سارے نبیوں کے امام اور سارے نبیوں کے سردار اور ساری کائنات کے دولہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور آپ کو اسی مکہ شہر میں آپ پیدا ہوئے اسی مکہ شہر میں سب سے پہلی وہی نازل ہوئی اور اسی مکہ شہر سے آپ نے مدینہ ہجرت کی اور اسی مکہ شہر میں آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا اور آپ کو اللہ کی طرف بلانے میں جو تکلیفیں آئی ہیں مشقتیں آئی ہیں وہ اکثر اس مکہ شہر میں آئی ہیں تو یہ مکے کی تاریخ یہ انسان کی روحانیت کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے روحانی غذا ہے یہ چار قسمیں اللہ کے آگے کیا کہہ رہے ہیں لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم تحقیق ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں بنایا ہے یا یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے بلکہ کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں بنایا ہے جب وہ سانچا اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو جس انسان کو اس خوبصورت سانچے میں بنایا گیا وہ انسان کتنا خوبصورت ہے اس لیے کہ اگرچہ اس انسان کو جس چیز سے بنایا گیا وہ بہت زیادہ بیکار قسم کی چیز ہے لیکن اس انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت کیوں بنایا اس لیے کہ اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا کس کے لیے بنایا اس اس, اس انسان کو اس کائنات کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے اس لیے اس انسان کی خوبصورتی اور اس انسان کی قیمت اور اس انسان کا مقام اور اس انسان کی بلندی اور اس انسان کی کامیابی اس انسان کی عزت اور اس انسان کی اس انسان کو دل کا اطمینان اور اس کو اس کے لیے خوبصورت زندگی اس وقت تک رہے گی جب یہ انسان اپنے آپ کو اپنے اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارے گا جو اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے گا اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ قیمتی انسان بن جائے گا اس لیے انسان کا بننا یہ یہ ساری کائنات کا بننا ہے اور اس اس انسان کا بگڑ جانا یہ ساری کائنات کا بگڑ جانا جب انسان بگڑ جاتا ہے تو ساری کائنات بگڑ جاتی ہے اور انسان بن جائے تو ساری کائنات بن جاتی ہے تو انسان تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے یہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کو اللہ نے جو کچھ نعمتیں دی ہیں یہ ساری اللہ نے اپنے لیے دی ہیں کہ اس پورے جسم کو میرے لیے استعمال کر اور میرا بن کے زندگی گزارے وما خلق تل وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے اپنے لیے بنایا ہے انسان تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ساری کائنات یہ زمین اور یہ آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور سمندر اور برف اور ساری دنیا کا پانی ساری دنیا کے جانور ساری دنیا کے چرند اور پرند یہ ساری کائنات جو کچھ نظر آ رہی ہے یہ ساری کے ساری اے انسان تیرے لیے بنائی ہے یہ انسان جب اللہ کا بن کے چلتا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالی ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتے یا بن آدم خلق تو من خلق خلق تو اجلک کمن اجلی اے بن آدم میں نے ساری کائنات کی چیزوں کو تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا جب یہ انسان اللہ کا بن کے چلتا ہے تو ساری کائنات اس کے نفے میں استعمال ہوتی ہے اگر یہ اللہ کے بن کے نہ چلے تو یہ ساری کائنات اس کی مخالفت میں استعمال ہوتی اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری انسان کی کیا بنائی کہ انسان اگر تجھے اپنی خوبصورتی کو باقی رکھنا ہے اللہ کے ہاں اور ساری کائنات کے ہاں قیمتی بننا ہے تو تو جو قیمتی بنے گا وہ جب قیمتی بنے گا جب سب سے پہلے اپنے دل کو اپنے اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت اور طاقت کے یقین سے مزین کر کے چلے گا تیری خوبصورتی جب رہے گی جب سب سے پہلے ایمان تیرے دل کے اندر چمک رہا ہوگا اور مزین ہوگا کہ یہ دل اللہ کا ہے اس دل میں اللہ کے علاوہ اللہ کا غیر نہیں آنا چاہیے دل کی گہرائیوں میں یقین اتر جائے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور اللہ ہی ہمارا مقصود ہے اور اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے اور اللہ ہی ہمارا محبوب ہے الاول قبل عشع اللہ ہی اول ہے اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا نہ یہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ سورج تھا نہ ستارے تھے نہ سمندر تھے نہ درخت تھے نہ انسان تھے نہ جنات تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن ہمارا اللہ موجود تھا وہ سب سے پہلا ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں وہ ابتدا سے پاک ہے الآخر فلی سب وغیرہ اور اللہ ہی آخر ہے اللہ کے بعد کچھ نہیں ہوگا یہ زمین میں زلزل آ جائے گا اور زمین کو ختم کر دیا جائے گا عزت سما ان فطرت آسمان پھٹ جائے گا وہ قبا کے وہ انتصرت ستارے چھڑ جائیں گے اور یہ سورج یہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا وہ شمس رتھ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ساری دنیا کے پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور ساری دنیا کے سمندر ان میں آگ لگا دی جائے گا آگ لگا دی جائے گی ویزل بہار اور سجرد سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور یہ سوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا اور ساری کائنات میں جتنے حیوان ہیں چرند ہیں پرند ہیں وہ سب پر موت تاری ہو جائے گی یہاں تک کہ یہ انسان بھی مر جائے گا وہ کل نفس ذائقت الموت انسان پر بھی موت آ جائے گی یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی موت آ جائے گی جبرائیل اور مکائی اور اسرافیل کی پر بھی موت پاری ہو جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ملک الموت اب تو بھی مر جا دام سے ملک الموت بھی گرے گا اور ملک الموت پر بھی موت پاری ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم آج بتاؤ آج کس کی بادشاہ ہے این الملوک کہاں ہے وہ بادشاہ جو اپنا ڈنکا بجواتے تھے این الجبا بی کہاں وہ ظالم جو میری زمین پہ لے کے ظلم کرتے تھے این المتکبرون کہاں ہے وہ لوگ جو اپنی پڑھائی ثابت کرتے تھے تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا الآخر فلیح بہ <coughs> اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القهار آج اسی اکیلے اللہ کی بادشاہ ہے جو پہلے بھی اکیلا تھا آج بھی اکیلا ہے اور وہ ساری کائنات کا اکیلا شہنشاہ ہے اکیلا بادشاہ ہے ظاہر فلے سفو خوشے اور اللہ یہ ظاہر ہے اللہ سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی پہاڑوں کے پہاڑوں کے بیچ میں رہتا ہو اور کوئی اس تک اللہ کو تعارف کرانے کے لیے نہیں آیا اللہ کی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا اور اسے کائنات کی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کوئی اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں پہنچا پھر بھی اگر وہ غور کرے گا اور اللہ کو پہچاننا چاہے گا تو اس زمین کو دیکھ کر آسمان کو دیکھ کر اور سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کر اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ دنیا کا چھوٹا سا مکان بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا تو اتنا بڑا یہ کارخانہ اتنی بڑی یہ زمین اور اتنا بڑا یہ آسمان اور یہ سورج اس کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اور چاند اور چاند کا نکلنا اور غروب ہو جانا اور یہ ہوائیں یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ بغیر چلانے والے کی کیسے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہ پوچھے اللہ کا تعارف کرانے والا تب بھی اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو ایمان کیوں نہیں لایا اس لیے کہ سوری کائنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہی ہے الکل یشد و بے جلالی وہ یو و بے کما لی وہی ولا یقف ان شکری ساری کائنات اللہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہی ہے اور اللہ کی تصویر کر رہی ہے وہ شعین اللہ یوسف او بحمدی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے پوری کائنات کا وجود اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اس لیے اللہ ایسے ظاہر کہ اللہ سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں الباطن فلی ستون تون اور اللہ ہی باطن ہیں ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی چھپا ہوا بھی نہیں ہے اتنے اللہ باطن ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی چھپا ہوا بھی نہیں ہے اس لیے نبی دعوت دے رہے ہیں ابو جہل کے پاس بار بار جا رہے ہیں ابو لہب کے پاس جا رہے ہیں اور دو دونوں جہانوں کے سردار خاتم الانبیاء امام الانبیاء نبی النبیین آپ اپنی اپنی پوری اپنی پوری حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اور اپنی صاف زندگی کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ چھپ جائیں تو ایسے چھپ جاتے ہیں کہ ساری دنیا اگر ایک آدمی کو اللہ کی طرف بلا رہی ہو اللہ کا تعارف کرا رہی ہو لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لانا چاہے تو ایمان نہیں لاتا وہ ابو جیل ایمان نہیں لایا ابو لہب ایمان نہیں لایا تو اللہ کی ذات باطن ہے آپ کو ذکر سب سے زیادہ ذکر کے لائق اللہ کی ذات آپ کو عبد اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے توازو اختیار کی جائے آجزی اختیار کی جائے رکو کیا جائے سجدہ کیا جائے اپنی پیشانی کو اس کے سامنے رگڑا جائے اپنی خواہشات کو اس کے لیے اس کے حکم کے سامنے دفن کر دیا جائے اپنی سوری منچائی کو قربان کر دیا جائے اللہ ہی اس قابل انصر و گیا سب سے زیادہ مدد کرنے والا کون ہے بھائی و ملک سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے اجوت منسوئل سب سے زیادہ سخت سخاوت کرنے والا کون ہے ید اللہ ملا صاحب بلی رحار اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات بھی اللہ اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہیں جن بھی اللہ تعالیٰ اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے سخی ہیں ایسے سخی ہیں کہ ابادی اول وخرقم انس کم و جن کم کان واسونی فاقعی تو کل انسانی مسلط ہو ماں كما اللہ المخيط اذا ادخل بہر اے میرے بندوق اگر تمہارا اولین آج انسان اور آخری انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان اور سارے کے سارے جنات اولین اور آخرین انسان اور جنات زندہ اور مردہ جوان اور بوڑھے مرد اور عورتیں یہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے اپنی اپنی چاہت کے مطابق مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق دے دوں میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈبا کے نکالا جائے تو جتنا پانی سوئی میں لگتا ہے اتنی کمی سمندر میں تو ہو جائے گی لیکن میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی خزائنی لاتن تنفد ابدا میرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں وہی منشین اللہ خزائن ہوں ہو وما ننزله الا قدر معلوم میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں تو اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ سخی اللہ کی ذات ہے و تو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا اللہ ہے وہ او من بندہ آتا سب سے زیادہ وسیع ادا کرنے والا کون ہے اللہ ہے وہ ایسا دینے والا ہے کہ بن مانگی بھی دیتا ہے ایسا سخی ہے کہ اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں بغیر مانگے دیتا ہے اور وہ ایسا سخی ہے کہ وہ ضرورت سے بھی زیادہ دے دیتا ہے ایسا وہ سخی ہے کہ دینے کے بعد کبھی چتراتا نہیں ہے اجود و منصول بہت منا تھا الملک لا شریک آلہ وہی ایسا بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی دوسرا شریک نہ ہو وہ اکیلا بادشاہ شہنشاہ اس کا کوئی شریک نہیں لا معین آلہ اس کا کوئی مددگار نہیں لا وزیر آلہ کوئی اس کا وزیر نہیں لا مثل آلہ کوئی اس کی مثل نہیں لا شبی حلا کوئی اس کے مشابے نہیں لئی سکمس لی شی اس کے مثل کوئی چیز نہیں ور دلا ندالا اور وہ ایسا اکیلا تنو تنہا بادشاہ کہ کوئی اس کا مقابل نہیں لم یلد ولم یولد اس کی کوئی اولاد نہیں وہ اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں لم حصہ بتاؤں ولا ولدا اس کی کوئی بیوی نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں ولم یق الح شریک الفل ملک اس بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں اس کا کوئی کوئی مددگار نہیں وہ اکیلا تنو تنہا اپنی قدرت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ اپنی عظمت و جلال کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے ماشاء اللہ کان یشا لم یکن پچھلے زمانے میں بھی جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا اس زمانے میں بھی جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو اللہ نہیں چاہ رہا وہ نہیں ہو رہا اور آئندہ زمانے میں بھی وما تشا اللہ یشا اللہ رب العالمین یہ ساری دنیا کے بادشاہوں ساری دنیا کے وزیروں ساری دنیا کے تاجروں ساری دنیا کے مالداروں جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا وہ ہوگا اس لیے سب سے پہلا کام سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا ابدیت کا تقاضا اور سب سے پہلا اللہ کا مطالبہ وہ کیا ہے کہ انسان تجھے میں نے سب سے خوبصورت بنایا ہے اس کائنات میں سب سے قیمتی بنایا ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب بنایا ہے عزت والا بنایا ہے اور اس کائنات میں سب سے بڑا مقام تجھے دیا ہے اس لیے اس مقام کو باقی رکھنے کے لیے اپنے دل کو اللہ کے غیر سے خالی کرو اس دل کو اللہ کی عظمت سے بھر لو اس دل کو ایمان سے مزین کر لو ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے ایمان لا الہ الا اللہ کے اندر اتر جانے کا نام ہے کہ اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے یہ ساری کائنات یہ صفر نظر آئے یہاں کا مال اور دولت اور سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ سارا مچھر کا پر ہے مکڑی کا جالا ہے یہ اللہ کے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ سوری کائنات زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے نہ اس کے نہ اس سے کامیابی کا تعلق ہے نہ ایک انسان کی کامیابی کا تعلق ہے نہ ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا تعلق ہے نہ مال سے کامیابی ملے گی نہ مال والوں سے ملے گی نہ حکومت سے کامیابی ملے گی نہ حکومت والوں سے ملے گی نہ نہ تجارت سے کامیابی ملے گی نہ تجارت والوں سے کامیابی ملے گی نہ زمیندارے میں کامیابی ہے نہ زمیندارہ کرنے والوں میں کامیابی ہے نہ اس کائنات کے اسباب میں کامیابی کا اس سے تعلق ہے نہ اسباب والوں سے تعلق ہے یہ تو اللہ نے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں اور یہ برتنے کی چیزیں بنائی ہیں یہ دنیا گزارے کے لیے بنائی ہے یہ تمہارے گزارے کے لیے ہے یہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے کامیابی کا ذریعہ بلندی کا ذریعہ اللہ کے ہاں قیمتی بننے کا ذریعہ ساری دنیا میں انسانیت کے نزدیک اچھا بننے کا ذریعہ وہ کیا ہے سب سے پہلا کام اپنے دل کو دل کو ایمان سے مزین کرنا اپنے دل کو ایمان سے بھرنا اس دل کو اللہ کی محبت سے آباد کرنا اس دل کے اندر سے اللہ کے غیر کے تاثر کو نکالنا قدف لہا من زکا وقت خواب من دسا کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون ہے پیسے سے پیسہ مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے عہدوں کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے دنیا کے مادی نقشوں کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے کامیاب کون ہے کامیاب وہ ہے جسے ایمان مل گیا جسے اللہ کی محبت مل گئی جسے اللہ کی اللہ کا تعلق مل گیا جو اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزار رہا ہے یہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیا اپنے دل کو خوبصورت بنایا ایمان سے اور توکل سے اور اللہ پر اعتماد سے اور اللہ کے تعلق سے چاہے اس کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا کا کوئی عہدہ نہیں ہے یہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے وقت خواب منتسا اور جس نے دنیا کے سارے نقشے جمع کر لیے فرعون جیسی حکومت اس کے پاس ہے قارون جیسے خزانے اس کے پاس ہیں قوم آج جیسی قوت اس کے پاس ہے قوم قوم شعیب جیسی تجارت اس کے پاس ہے قوم صبا جیسی کھیتیاں وہ اس کے پاس موجود ہیں قوم سمود جیسی صنعت و حرفت اسے اسے اللہ نے دی ہے یہ دنیا کے سارے نقشوں میں اعلیٰ درجے کی چیزیں حاصل کیے ہوئے لیکن دل اس کا ایمان سے خالی ہے اللہ سے تعلق اس کا نہیں ہے دل غلط یقین سے ناپاک ہوا پڑا ہے یہ ناکام انسان ہے یہ ناکام انسان ہے اس لیے سب سے پہلا کام سب سے پہلی ذمہ داری کھانا کھانے سے پانی پینے سے زیادہ ضروری سخت بھوک کی حالت میں جتنی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ضروری اپنا ایمان بنانے کی ضرورت ہے اللہ اس سے زیادہ ضروری اللہ سے تعلق بنانا ضروری ہے سخت پیاس کی حالت میں جتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان اپنے دل کو ایمان سے مزین کرے ایمان کی حقیقت کو حاصل کرے ایمان مل غیب کو حاصل کرے مشاہدے کا یقین دل سے نکل جائے اور غیب کا یقین دلوں میں آ جائے اور یہ یقین اندر میں گزر جائے کہ اللہ حق ہے اللہ کے وعدے حق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تاجر دوڑتے تھے توڑتے ہی ایمان کے بولوں کو بولتے تھے امت کو ایمان سکھاتے تھے اللہ ملک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور یہ زمین اور آسمان سات و زمین اور سات و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کو تھامنے والا اکیلا تو ہے دیکھو یہ ایمان کے بول ولک الحمد انت انت ملک اس والارض ومن منفی اور اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں اس لیے کہ تو سات و آسمان اور سات و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا مالک اکیلا تو ہے تو اصل بادشاہ ہے ولاک الحمد انت نور سماوات ومن منفین اور اے اللہ ساری خوبیاں تیرے لیے اس لیے کہ تو کیا ہے سات و زمین اور سات و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس سب کو روشن کرنے والا اور اس سب کے اندر نور منور کرنے والا تو ہی ہے وولک الحمد اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں انت الحق اے اللہ تو واقعی حق ہے اللہ اپنی ذات میں بھی حق ہیں اپنی صفات میں بھی حق ہیں ولک الحمد انت الحق واد کا حق اللہ تیرا وعدہ حق ہے وہ لکھاؤ کا حق اور کل قیامت کے دن تیری ملاقات حق ہے وہ قولے کا حق تیرا تیرا ہر فرمان حق ہے وہ جنت و حق جنت حق ہے وہ نار و حق اور جہنم حق ہے وہ نبیون حق اور سارے نبیوں سارے نبی حق ہیں وہ محمد الرسول اللہ حق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں وسعت حق اور قیامت حق ہے یہ اندر میں اتر جائے یہ ایمان ہے جب یہ دل ایمان سے مزین ہو گیا تو یہ کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ مل گیا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے اس سے آدمی قیمتی بنے گا اس سے آدمی بڑا بنے گا پیسے سے آدمی بڑا نہیں بنتا عہدوں سے بڑا نہیں بنتا پیسے سے مالدار بن جائے گا لیکن اللہ کے ہاں بڑا نہیں بنے گا عہدہ مل گیا عہدے سے افسر بن جائے گا ہو سکتا ہے کہ بڑا افسر بن گیا لیکن بڑا انسان نہیں بنے گا اللہ کے ہاں پیسے سے عہدوں سے دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کے نقشوں سے انسان بڑا نہیں بنتا اللہ کے یہاں جو انسان بڑا بنتا ہے وہ دل کو ایمان سے منور کرنے سے بنتا ہے اس لیے انسان تجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا اس کائنات میں سب سے قیمتی بنایا گیا تو اپنی قیمت کو اگر باقی رکھنا ہے اپنے حسن کو باقی رکھنا ہے اپنے مقام کو باقی رکھنا ہے تو سب سے پہلا کام اپنے دل کو اپنے دل کو اللہ کے تعلق سے بھرنا ہوگا اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکالنا ہوگا ایک اللہ سے امیدیں اور اللہ ہی کا خوف اللہ ہی کی ذات کا تاثر دلوں میں اترے اور جب یہ اتر جائے گا تو کیا ہوگا کیونکہ یہ انسان تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے تو اللہ کا بننے کے لیے پہلا کام اپنا تعلق اپنے اللہ سے درست کرنا ہوگا ایمان کے ذریعے لا الہ الا اللہ کے ذریعے یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک نظریہ ہے اور یہ یہ لا الہ الا اللہ یہ یہ دل کا عمل ہے یہ سب سے پہلا اللہ کا مطالبہ ہے اور یہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے جب یہ لا الہ الا اللہ اندر میں اتر جائے گا تو محمد الرسول اللہ اس کے پورے جسم کی سینت بن جائے گا پھر اس کا دیکھنا اس کا سننا اس کا بولنا اس کا ہاتھوں سے پکڑنا پاؤں سے چلنا تجارت کرنا زمیندارہ کرنا حکومت اور ملازمت کرنا گھر کی زندگی باہر کی زندگی یہ ساری کی ساری اللہ کے احکامات کی پابند بنے گی یہ خواہشات کا پابند بن کے نہیں چلے گا یہ خواہشات کا غلام بن کے نہیں چلے گا اپنی منچائی والی زندگی نہیں گزارے گا اس لیے کہ اللہ نے اس کو سب سے قیمتی بنایا ہے سب سے خوبصورت بنایا ہے خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے اسے اللہ کا بندہ بننا ہوگا اللہ کا بندہ بننے کے لیے سب سے زیادہ اللہ کا جو محبوب بندہ ہے سب سے زیادہ اللہ نے جس کا مقام بنایا ہے سب سے زیادہ جس کو اللہ نے عزت کی چوٹی پر چڑھایا ہے جو اس کائنات کا جو وجہ کائنات ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے جو جو اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے اس کو سب سے بڑا مقام دیا اور قیامت میں بھی اللہ اس کا سب سے بڑا مقام دیں گے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ آمنا کا لال سرتاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے زندگی گزارنی ہوگی خواہشات سے بری ہو کر رسومات سے بری ہو کر قوم اور برادری کی رسومات سے اپنے آپ کو بچا کر حالات سے متاثر ہوئے بغیر دنیا کے شعبوں چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر یہ اللہ کے احکامات کا پابند بنے گا اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بنے گا یہ بڑا بننے کا طریقہ ہے آج ہر آدمی بڑا بننا چاہتا ہے ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے ہر انسان عزت چاہتا ہے سکون چاہتا ہے اطمینان چاہتا ہے برکتیں چاہتا ہے رحمتیں چاہتا ہے تو یہ ساری خیروں کا ذریعہ اپنے سارے وجود کو اللہ کا بندہ بنا کے چلانا ہے یا میں دھوکہ لگ گیا کہ بال جمع کرو بڑی عزت ملے گی جتنا پیسہ ہوگا اتنی بڑی عزت ہوگی جتنا بڑا بنگلہ ہوگا اتنی بڑی کامیابی ملے گی جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی اتنا زیادہ سکون ملے گا میرے محترم دوست بزرگوں یہ سارا دھوکہ ہی دھوکا ہے یہ سارا دھوکہ ہی دھوکا ہے قیمتی انسان جو بنتا ہے وہ اپنی باہر کی چیزوں سے نہیں بنتا جو انسان کے باہر کی باہر چیزیں ہیں مال ہے دولت ہے گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں سونا ہے چاندی ہے زمین ہے آسمان ہے ان چیزوں سے انسان قیمتی نہیں بنتا انسان قیمتی بنتا اپنے اندر کی مایا سے اور اندر کی مایا لا الہ الا اللہ ہے اندر کی مایا محمد الرسول اللہ ہے اندر کی مایا اطاعت ہے اللہ کی مان کے چلنا ہے اندر کی مایا توکل ہے اللہ کے اندر کی مایا تقوا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے نافرمانوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اندر کی مایا پاک دامنی ہے عفت ہے اندر کی مایا عنابت ہے اندر کی مایا جنت کا شوق ہے جہنم کا خوف ہے اندر کی مایا اللہ کے سامنے نماز میں خوش خضو کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ وہ امال ہیں جن امال سے انسان اللہ کے ہاں اس کا مقام بنتا ہے آج ہمیں دھوکہ لگ گیا اس لیے کہ دھوکے بعد دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کو اللہ نے بہت مزین کر کے انسانوں کے سامنے پیش کر دی یہ دنیا بہت زیادہ چمکتی دمکتی نظر آتی ہے اور انسان کو دھوکے میں ڈالتی اللہ کے نبی نے اس کے دھوکے سے ڈرایا کہ دیکھو اللہ دنیا حاضر یا کلو من البر الفاجر دیکھو کارڈ کھول کے سن لو یہ دنیا تھوڑا سا نقدی کا سامان ہے اس میں سے تو نیک بھی کھا رہا ہے اور نافرمان بھی کھا رہا ہے یہ اصل دنیا نہیں ہے اس کی اس کی زیب و زینت تمہیں اپنے اندر مشغول کر رہی ہے یہ کھیل کود کا سامان ہے اعلموا انما الحیات لعب ولعب اس کا یقین ذرا میں اتار لو اور اس بات کو حقیقت میں جان لو کہ سوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ کھیل کود ہے ظاہری زیب و زینت ہے وہ تفاق بینکم کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا کسی کو کم دیا کسی کو اولاد زیادہ دی کسی کو کم دی کسی کو دنیا کے نقشے کم دیے کسی کو زیادہ دیے آپس میں فخر کا ذریعہ ہے تھوڑا سا بس زبانی فخر ہے وہ تقاص فلم والے اولاد مال اولاد میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے ظاہری طور پر کمر سن آج اب الکفار نبات ہو سم یہی جو فتح ہو مسفرہ سم یقون و اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی مردہ زمین لے لہانے لگی اور اس میں سبزہ اگ گیا غلہ اگ گیا اور فصل تیار ہو گئی اور اس فصل کو دیکھ کر کتنی اچھی فصل آئی ہے کتنا اچھا غلہ تیار ہو چکا ہے اور وہ فصل چمک رہی ہے دمک رہی ہے اور کسان دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کتنی اچھی فصل آئی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ساری فصل خشک ہونا شروع ہو گئی اور زرد ہو گئی اور خشک ہو کے زرد ہو کے ٹوٹ کے گر گئی فرمایا یہ ساری دنیا جو آج چمکتی میں نظر آ رہی ہے مزین نظر آ رہی ہے یہ سارا کھیل کود کا سامان ہے یہ سارا ایک دم ختم ہو جائے گا یہ سارا ختم ہو جائے گا اس لیے اس کے دھوکے میں نہ آنا اس سے جی نہ لگانا اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرنا اس کو اپنے دل میں نہ بٹھانا اس دنیا کے کی وجہ سے دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑنا نبی والی زندگی کو نہ چھوڑنا یا یو اللہ آمنو لات الحکم اموالحکم ولا اولاد حکم ام ذکر اللہ اے ایمان والو دیکھو ہوشیار رہنا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اللہ کے دین سے اللہ کے احکامات سے غافل نہ کر دیں ان نمام والم و اولاد فتنا یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ یہ فتنا ہے آزمائش کا سامان ہے ان ازواج کم و اولاد ادو اللہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کے رہنا یہ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اللہ سے غافل کر دیں یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان یہ یہ دھوکے باز ہے اس لیے فرمایا فلا تقرر نقب الحات دنیا اے ساری دنیا کے انسانوں اللہ کا وعدہ حق ہے یہ سارا قرآن اللہ نے بیکار نازل نہیں کر دیا نبیوں کو اللہ نے بھیجا کتابوں کو اللہ نے نازل کیا یہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اور احکامات دیے نبیوں کو بھیجا نبیوں نے جا جا کے انسانوں کو دعوت دی کہ بھائی مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ بالکل حق اور سچ ہے یوم تو رضون لا تخن کم خافیہ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا اس دن تمہارے آماز تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کوئی تمہارا عمل اللہ سے چھپ نہیں سکے گا وہی من کم اللہ وارے دو ایک دن آنے والا ہے کہ تمہیں پل سراد سے گزرنا ہے فاما منصقت موازی نہ ہوں فہو دن رازیا جس کے عمال نامے وزنی ہوں گے وہ بڑی خوبصورت اور بہت بہترین خوشی والی زندگی میں ہوگا وہ اما منخفت موازی نہ ہوں فہم اور جس کے عمال نامہ ہلکا ہو گیا نیکی کا عمال نامہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یا امال کا وزن کیا جائے گا اس کا یقین رکھنا ایک دن آنے والا ہے تمہارے امال کا وزن کیا جائے گا اور تمہیں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا انی زن تو انی ملاقن حسابیا اس لیے اس کو یاد رکھو کہ ایک دن مجھے میرا حساب ہونے والا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے ولی خافا مقام عرب بھی ہی جنتان جو اس دنیا میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ تو جنت عطا فرمائے قافل بلکہ زندگی گزارنا اللہ سے غافل اللہ کے احکامات سے غافل اللہ کے نبی کی زندگی سے غافل اور دنیا کی چیزوں میں مست ہو جانا اور اللہ کو بھول جانا یہ ناکامی کا راستہ ہے بربادی کا راستہ ہے اسے فرمایا کہ دیکھو ہوشیاری سے زندگی گزارنا یہ دنیا کا مال اور اسباب دنیا کے سارے نقشے یہاں کا دھن دولت اور یہ تمہاری بیویاں اور اولادیں اور دنیا کا سارا سامان یہ تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے تمہارا کاروبار یہ تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے اس لیے کامیاب بلندی کا راستہ بڑے بننے کا راستہ عزتوں کی چوٹیوں پہ چڑھنے کا راستہ جس کا جب خواب دنیا میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مال کے ذریعے ملے گا میرے محترم دوست بزرگوں بالکل اس کا تعلق مال سے نہیں ہے اس کا تعلق دنیا کے عہدوں سے نہیں ہے اس کا تعلق اندر کے یقین سے ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال سے جب تک یہ اپنے اللہ سے تعلق والا اپنے آپ کو بنائے گا اور جتنا ایمان والا بنے گا جتنا اللہ سے تعلق اس کے قائم ہوگا جتنے احکامات والی زندگی گزارتا چلا جائے گا اتنا یہ یہ انسان اور زیادہ قیمتی بنتا چلا جائے گا اور زیادہ اس کا حسن بڑھتا چلا جائے گا یہ دل حسین بنتا ہے جب جب سب سے زیادہ احسن جو اللہ کی ذات ہے اس کو اپنے دل میں بسایا جائے تبارک اللہ احسن الخالقین انسان کو اللہ نے سب سے احسن بنایا انسانوں میں ساری دنیا کی مخلوقات میں اور اللہ تو سب سے زیادہ آسن ہے پیدا کرنے والوں میں سب سے زیادہ آسن کون ہے اللہ ہے اس اللہ کو اپنے دل میں اتارنا اس لیے سب سے زیادہ خوبصورت بننے کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا اللہ اس اللہ کو اپنے دل میں اتارنا اللہ کے ہاں قیمتی بننے کے لیے اپنے حسن کو باقی رکھنے کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت دین اور اسلام اس کو زندگی میں اتارنا ومن احسن و دین ممن اسلم وجہ اللہ یہ انسان بھی سب سے خوبصورت اللہ نے اس کو جو دین دیا وہ سب سے خوبصورت اتنا خوبصورت دین ہے کہ دین پہ چلنے کے لیے غریب کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں مالدار کو غریب ہونے کی ضرورت نہیں بادشاہ کو محکوب بننے کی ضرورت نہیں محکوب اور غلام کو بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں جو جس حال میں ہے اللہ نے انسانوں کو مختلف طبقات میں بنایا ہے ان نسائے کم شدہ لطر نہ ان طبق مختلف طبقات اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے کسی کو مالدار بنایا ہے کسی کو تاجر بنایا ہے کسی کو زمیندار بنایا ہے کسی کو مزدور بنایا کسی کو شہر میں رکھا کسی کو دیہات میں رکھا کسی کو مختلف زبانوں میں اللہ نے انسانوں کو تقسیم کر دیا زبانیں ہر ایک مختلف بنا دی شہر مختلف بنا دیے رنگ و نسل مختلف بنا دیے شکل و صورت مختلف بنا دی جو جس حال میں ہے جس رنگ میں ہے جس طبقے میں ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کس کی ضرورت ہے کہ اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزار اتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ ہر ہر انسان غریب سے غریب آدمی مالدار سے مالدار آدمی وہ اس دین پر عمل کر کے اللہ سے بڑی سے بڑی کامیابی لے سکتا ہے تو انسان تیری خوبصورتی اور تیری بلندی اور تیرا مقام اور تیری قیمت جب لگے گی جب اس خوبصورت دین کو اپنے سینے سے لگائے اور یہ دین ایسا کامل اور مکمل اور ایسا خوبصورت ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا حال نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے احکامات نہ ہو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے احکامات نہ ہوں ایمانیات ایمانیات کے بھی احکامات ہیں عبادات کے احکامات ہیں معاملات لین دین کے احکامات ہیں معاشرت رہن سہن گھر بار کے احکامات ہیں اخلاق کے احکامات ہیں اللہ پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان پھر عبادات نمازوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا خوشو خدو کے ساتھ نماز پڑھنا اس میں قیام اور رکوع اور سجدہ اور اللہ سے تعلق اور نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینا اور نماز نمازوں کو قیمتی سے قیمتی بنانا اور پھر اپنا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اور اللہ کے حکم کے لیے صرف صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا حلال خواہش کو بھی چھوڑ دیا اور اللہ اتنے خوش ہو رہے ہیں اس روزے کی برکت سے کہ اس نے کھانے کے وقت کو بدلا ہے اس نے کھانا پینا چھوڑتے نہیں رمضان میں آدمی اگر آپ غور کریں گے تو رمضان میں غیر رمضان سے زیادہ کھاتا ہے کیا خیال ہے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا اور غیر رمضان کے غیر رمضان میں اتنی بدپریزی نہیں کرتا جتنی بدپریزی رمضان میں کرتا ہے غیر رمضان میں وہ نعمتیں نہیں ملتی جو نعمتیں روزانہ رمضان میں ملتی ہیں لیکن اللہ اتنے قدردان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تعام ہو وہ شراب ہو وہ میں ہو میں نجلی ارے میرے بندے نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا یہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ حلال خواہش پوری کرتا ہے حالانکہ چھوڑا نہیں ہے وقت بدلا ہے وقت بدلا ہے بھائی صبح صادق سے لے کے غروب تک نہیں کھا رہا صبح صادق کے پہلے کھائے کھاتا کھاتا رہتا ہے غروب کے بعد کھاتا رہتا ہے وقت بدل دیا لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بندے نے کھانے کا وقت بدل دیا کھانے پینے کا وقت بدل دیا بلکہ کیا کہہ رہے اس لیے گویا کہ چھوڑ دیا یہ کھا نہیں رہا پی نہیں رہا اپنی خواہش بھی پوری نہیں کر رہا اور سو مولی یہ روزہ میرے لیے بہی اور اس کا بدلہ میں اللہ خود دوں گا اور اگر یوں پڑھا جائے اس روایت کے مطابق کیا کہ وانا بھی تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں تو عبادات میں عبادات میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا رمضان نماز نمازوں کا اہتمام روزہ روزہ رکھنا زکوٰۃ اللہ نے جو روزے کا اہتمام کرے گا اللہ تقوا کی کیفیت ادا فرمائیں گے اس روزہ رکھنے سے تقوا زندگی کے اندر آتا ہے زکات ادا کرنا اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کی زکات دے اس زکات کے دینے سے سارا مال اللہ پاکیزہ کر دیں گے اور سارے مال پر سے کوئی بلا اور آفت جو آنے والی ہوگی اس کو اللہ روک دیتا ہے اور زکات دینے والے کو اللہ بخود سے بچاتے ہیں پھر حج کا سیزن آنے والا ہے جن پر حج فرض ہے وہ حج کو اس کی حقیقت کے ساتھ کریں گے تو حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ اطاعت والا اطاعت والی صفت ادا فرمائیں گے عبادات میں اللہ کے احکامات پھر سو فیصد چوبیس گھنٹے کی زندگی میں چوبیس گھنٹے ہر وقت اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں اللہ کے ہر حکم کو دل کی خوشی کے ساتھ پورا کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنے معاملات کو پاکیزہ بنانا یہ خوبصورت دین اس کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے اس کا تعلق ہمارے معاملات سے بھی ہے کاروبار کیسے کرنا ہے لین دین کیسے کرنا ہے مسلمان نہ تجارت میں آزاد ہے نہ زمیندارے میں آزاد ہے نہ حکومت کرنے میں آزاد ہے نہ ملازمت کرنے میں آزاد ہے یہ ملازمت کرنے میں بھی اللہ کے احکامات کا پابند ہے اگر یہ حکومت کی کرسی میں بیٹھ گیا حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی یہ آزاد نہیں ہے اس لیے کاروبار کے احکامات ہیں معاملات کے احکامات ہیں تاجر و الامین مان ماں نبین و صدیقین و شہدا سچا تاجر امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ صدیقین و شہدا کے ساتھ ہوگا اپنے معاملات کو شیشے کی طرح صاف کرنا کسی کا حق نہیں کھانا اپنے معاملات میں عدل کرنا انصاف کے ساتھ چلنا نرمی کے ساتھ چلنا سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے سچائی انسان کو خوبصورت بناتی ہے امانت داری انسان کو قیمتی بناتی ہے جھوٹ بولنے سے آدمی بے قیمت ہو جاتا ہے خیانت کرنے سے آدمی کی قیمت گر جاتی ہے یہ اندر کی مایا ہے جو انسان کو اللہ کے یہاں مقام دیا کرتی ہے یہ وہ خوبصورت دین ہے اور وہ کامل مکمل دین ہے اس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے گھر کی زندگی رہن سہن شادی غمی کھانا پینا لباس اتنا خوبصورت اللہ نے دیا ہے کہ لباس بھی یہ لباس بھی اگر شریعت کے مطابق ہوگا اس میں بھی اللہ کے حکم کا پابند بن کے چلے گا یہ لباس بھی اس کو جنت میں لے کے جائے گا اس کا کھانا اور پینا شادی اور غمی یہ بھی دین کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ان کے رہن سہن اور گھر کی زندگی کے پاکیزہ ہونے پر ان کو اللہ دنیا کے اندر بھی مقام پہنچاتا فرمائیں گے اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا خوبصورت بنانا اور اخلاق کو خوبصورت بنانے کے لیے توازو آجزی انکساری اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا نرمی سختی سے اپنے آپ کو بچانا ان رفق کا و فشین اللہ زان نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی اور سختی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی اور اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ بھی ہے یہ انسان جب تک خوبصورت رہے گا اللہ کے ہاں اور یہ قیمتی بنا رہے گا اس دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت کی عزت فرمائیں گے مقام فرمائیں گے اور آخر میں بھی اللہ اس کو مقام دیں گے جب یہ اپنا اس کا دل بھی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ بھرا ہوا ہو اس لیے فرمایا کہ لقت خلق نل انسان افیہ احسن تقویم اے انسان ہم نے تجھے بہت خوبصورت سانچے بنایا ہے اپنے جسم کو باقی رکھنے کے لیے اپنے دل کو خوبصورت بناؤ ایمان سے اپنی آنکھوں کو خوبصورت بناؤ حیا سے اپنے کان کو اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ اللہ کی اطاعت سے اپنے جسم کے سارے اعضاء کو خوبصورت بناؤ اللہ کی اطاعت سے اللہ کی بندگی اللہ کے عوامل کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو نبی والی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو ہر حال میں اللہ کے امر کو پورا کر کے اپنے آپ کو خوبصورت باقی رکھو اگر گناہوں والی زندگی اختیار کی غلط یقین والی زندگی اختیار کی اپنی عبادات میں کمی آئی معاملات بگڑ گئے معاشرت بگڑ گئی دل کا یقین دل کا جذبہ بدل گیا تو یہ یہ تمہاری خوبصورتی گر جائے گی ختم ہو جائے گی اور تمہارا مقام اللہ کے نزدیک گر جائے گا اسے فرمایا تمہارنا وہ اسفلا صافرین ہم نے تو انسان تجھے بڑا خوبصورت بنایا تھا لیکن تیرے برے غلط یقین نے اور تیرے بگڑے ہوئے اعمال نے تجھے اتنا اتنا گرا دیا اتنا گرا دیا کہ اسفلا صافرین میں تو پہنچ گیا اتنا نیچے گر جاتا ہے انسان جب اندر کی بایا پر محنت نہ کرے اللہ سے تعلق نہ بنائے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی نہ گزارے تو اتنا گر جاتا ہے اتنا گر جاتا ہے کہ یہ جانوروں کی صف پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر جانوروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے ان ہوم اللہ کرام بل مدل سبیلا فرمایا کہ یہ ایسے ایسے بگڑے ہوئے انسان ہیں کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے بل جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے زیادہ گمراہ ہو گئے مال کے باوجود عہدوں کے باوجود تجارت و زمیندارے کے باوجود دنیا کے سارے نقشے موجود ہیں لیکن لہم قلوب لائف کا بہا بےحا انہیں دل ہم نے دیا تھا اپنی محبت کے لیے اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے ایمان سے مزین کرنے کے لیے لیکن اس دل کو انہوں نے بنایا نہیں اس دن ایمان سے خالی رہا یہ ایمان ایمان دل کے اللہ سے تعلق بگڑ گیا اب ان کے دل ایسے ہیں کہ دل سے دل ان کے دلوں میں کوئی صحیح سمجھ ہی باقی نہیں رہی لیا ان کو آنکھیں دی تھی ان آنکھوں سے اللہ کی مخلوقات پہ غور کر کے اللہ تک پہنچتے لیکن آنکھوں کو انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا ابھی آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے صحیح طرح دیکھنا ان کو آتا ہی نہیں و لہم آزار بےحا جو اتنے گر گئے کہ ہم نے ان کو ان کو کان دیے تھے ان کان سے اللہ کے کلام کو سنتے ایمان کی باتوں کو سنتے ان کانوں سے اللہ کی راضی کرنے والی باتوں کو سنتے لیکن انہوں نے ان کانوں کو غلط استعمال کیا گویا کہ یہ کانوں سے سنتے ہی نہیں اس لیے اے انسان تجھے تجھے میں نے خوبصورت بنایا ہے سب سے سب سے بڑا مقام دیا ہے تو اس کائنات کا دھولا ہے اپنے حسن کو باقی رکھنے کے لیے اپنے دل کو ایمان سے مزین کر اپنے پورے جسم کو سب سے خوبصورت دین سے آراستہ کر لے تیری خوبصورتی بڑھے گی آگے بڑھے گی اپنی اس خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے اور اس پہ کمال پیدا کرنے کے لیے سب سے خوبصورت انسان انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت سارے نبیوں کا امام سارے نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ نے آپ کو خوبصورت بھی بنایا ظاہری حسن بھی دیا باطنی حسن بھی دیا آپ کمال میں بھی آگے منال میں بھی آگے دینے میں بھی آگے اور حسن میں بھی اتنا آگے اتنا آگے کہ حضرت عائشہ جناب فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بجائے بجائے سیب کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا اگر آمنا کے لال میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھوں کو کاٹنے کے اپنے دل کو کاٹ دیتی اتنا خوبصورت نبی اللہ نے ہمیں دیا تو انسان تو بھی اگر اللہ کی نگاہ میں خوبصورت بننا چاہتا ہے باعثت بننا چاہتا ہے مقام چاہتا ہے دنیا اور آخر کی ساری خیریں چاہتا ہے تو سب سے خوبصورت انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے آپ کی کامل اتباع کو اختیار کر لے اور اسی خوبصورت زندگی کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے سب سے خوبصورت کام سب سے اعلی کام سب سے حسین کام سب سے حسین بول وہ دعوت والے بول ہے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت کام نہیں ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے کوئی بڑی بڑا منصب نہیں ہے کہ تو اللہ کے لوگوں کو بلانے والا بن جائے اس لیے اپنی زندگی کو تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے تجھے سب سے خوبصورت بنایا ہے اب ساری انسانیت کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کو اللہ کے ہاں مقام دلانے کے لیے تجھے کام بھی سب سے خوبصورت دیا ہے ومن احسن مم اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اس سے زیادہ خوبصورت کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی عظمت کی دعوت دے اللہ پر یقین کی دعوت دے اللہ کے دین کی طرف بلائیں اللہ کے احکامات کی طرف بلائیں اللہ کی چاہت والی زندگی کی طرف دعوت دے اور خود بھی واملہ صالحہ اس کی دعوت اس کا عمل اس کی دعوت کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کا عمل بھی نیک ہو اپنی دعوت کے مطابق ہو ایمانیات میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ بھی اس کا عمل نیک ہو اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق ہو اور وکال آئندنی مند المسلمین اتنے بڑے کام کو کر کے اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ اس کے اندر توازو ہو کہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں بڑے کام کو کر کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اللہ کی نگاہ میں گر جانا ہے اللہ کیا توازو کی قیمت ہے اس لیے توازو اختیار کرنے والا بنے یہ خوبصورت کام ہے اس دنیا میں اور آخرت میں خوبصورت بننے کا اللہ کیا مقامہ مقام لینے کا عزت کی چوٹیوں پہ چڑھنے کا انسانیت کی ہدایت کا سامان بننے کا انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت قرآن دیا اللہ حدیث سے کتاب کتابہ سب سے خوبصورت کتاب دی سب سے خوبصورت دین دیا سب سے خوبصورت نبی دیا اور اللہ تعالیٰ خود بھی سب سے خوبصورت وہ تو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والوں میں سب سے خوبصورت وہی ہے اور اس نے سب سے خوبصورت کام بھی دے دی ایسی خوبصورت قرآن کو خوبصورت دین کو اس خوبصورت نبی والی زندگی کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنے اپنی ذات سے لے کر اپنی زندگی کو بھی اس سے متعین کرنا اپنی زندگی کو بھی اس سے خوبصورت بنانا اپنے گھر والوں کی زندگی کو خوبصورت بنانے کی محنت کرنا اپنے رشتے داروں کی اپنے خاندان والوں میں محنت کرنا اپنے محلے والوں پر اپنے رشتے داروں پر اپنے شہر والوں پر اور ملک والوں پر یہاں تک قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ زندگی منتقل کرنا ان کے پیچھے مارے مارے پھرنا ساری انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی اور ہدایت کی چاہت کو دل میں لے کر بے غرض ہو کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے پاس جانا اور اس خوبصورت زندگی کو عملی طور پر بھی پیش کرنا اس خوبصورت زندگی کی دعوت دینا اور اس کے لیے ان کو تیار کرنا یہ اور اس خوبصورت کام کے لیے بھی ان کو تیار کرنا اس لیے کہ یہ امت ساری امتوں میں خوبصورت بنائی گئی اسی کام کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں میں خوبصورت ساری امتوں میں اعلی ساری امتوں میں بہتر ساری امتوں کے اندر اس کو اللہ نے سردار بنایا سارے انسانوں میں انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات میں انسان کو اللہ نے سب سے قیمتی بنایا اور خوبصورت بنایا اور ساری امتوں میں اس امت کو اللہ نے سب سے بہتر سب سے خوبصورت سب سے اعلیٰ سب سے بڑے مقام والا اللہ نے بنایا کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہ بن کر انسانوں کے پیچھے مارے مارے پھرے گی ان کے دلوں کے اندر اپنی دنیا بنانے کا جذبہ نہیں ہے یہ دنیا میں بہت بڑے مالدار بننے کا جذبہ رکھنے والے نہیں ہیں ان کا جذبہ دنیا کے بڑے عہدے حاصل کرنے کا نہیں ہے ان کا مقصود دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصود کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے انسانیت جو اللہ کا کنبہ ہے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے کوئی بھی اللہ کا بندہ آدم کا بیٹا ہوا کی بیٹی جہنم کی آگ میں نہ جائے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی نہ گزارے اس کے لیے اس امت کو اللہ نے یہ دعوت والا کام دیا اس کی بنیاد خیر خواہی پر ہمدردی پر اور ہمدردی اور خیر خواہی یہ سب سے بڑا کام ہے یہ سب سے بڑا کام ہے اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے اس عبادت کی وجہ سے سارے نبی اللہ کے ہاں سب سے بڑے مقام والے بن یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ چونٹی نے خیر خواہی کی اپنی چونٹیوں کو بتا دیا کہ آدم کہ نو علیہ السلام کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے اپنے بلوں میں چلے جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالے اپنی کے خیر خواہی کی اللہ کو وہ خیر خواہی اتنی پسند آئی کہ اس امت کو اللہ نے خیر خواہ والا کام دیا ہے وہ یاد دلانے کے لیے اللہ نے چوٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا ایک حدود نے خیر خواہی کی اور اس کی کی قوم اور اس کے لیے لمبا سفر کیا فلسطین سے یمن گئی یمن گیا وہ حدود دو مرتبہ آنے جانا ہوا اس کا سارا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کہہ دیا امت کو کہ امت کو یاد دلانے کے لیے کہ تمہارا بھی کام خیر خواہی کے لیے لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا ہے ایک لکڑی کا کام کرنے والا حبیب نجار عام آدمی بڑے اس نے اپنی قوم کی خیرخوائی کی اور بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تمہاری خیرخوائی میں تمہیں دعوت دے رہے ہیں ان کی بات کو مان لو ان کی بات کا انکار نہ کرو ان کی بات کو مان لینا کامیابی ہے انکار کرنا بربادی ہے اس کا اس خیر خواہی کرنے والے بڑا ہی لکڑی کا کام کرنے والا کوئی اس کا مقام دنیا میں نہیں کوئی زیادہ پیسے والا نہیں ہے عہدے والا نہیں ہے کوئی دنیا کا بگلا اور دنیا کی چیزیں اس کے بعد نہیں ہے لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کتنا بڑا اعزاز اللہ نے دیا کہ اللہ نے اس کا ذکر اپنے قرآن میں کیا اور قرآن میں بھی قرآن کے دل میں کیا سورہ یاسین میں کیا اور سورہ یاسین کے اندر اس کے قصے کو اللہ نے سورہ یاسین کا دل بنا دیا سورہ یاسین کا دل بنا دیا اتنا بڑا یہ خیر خواہ کا کام ہے فرعون کی فرعون کی قوم میں رہنے والا فرعون کر فرونی کپتی آدمی جو فرعون کے فرعون کے قبیلے کا تھا اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا جب موسا علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہوا تو اس نے جا کر اس نے موسا علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو یہ لوگ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اس نے خیر خواہی کی اللہ نے اس فرعون کے قبیلے کے آدمی کا ذکر اس نے قرآن میں کر دیا یہ خیر خواہ اللہ کو اتنی پسند ہے جبھی تو صاحب اکرام گھر سے بے گھر ہو گئے کیا ان کے گھر نہیں تھے کس کو اپنا گھر پسند نہیں ہے کون چاہتا ہے اپنے گھروں کو چھوڑنا اپنے گھر کا آرام اپنے گھر ایک گھر کی مرضی کی زندگی اپنی مرضی کے کھانے اپنی مرضی کا بستر اپنے مرضی کے کمرے کون اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا چاہتا ہے کون چاہتا ہے اپنی بیویوں سے جدائی اختیار کرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کی جدائی برداشت کرے اور بچے بھی ان کے پیچھے تڑپتے رہے کون چاہتا ہے صاحب اکرام کا بھی دل تھا وہ بھی ہماری طرح انسان تھے ان کا دل پتھر کا نہیں تھا ان کا دل بھی گوشت کا بنا ہوا تھا ہماری طرح وہ بھی دھڑکتا تھا وہ بھی تڑپتا تھا وہ بھی بے چین ہوتا تھا لیکن صاحب اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اس اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری بنایا اور اس کام کو سمجھا کہ ہم دنیا میں اپنے گھر آباد کرنے نہیں جائیں دنیا کی زندگی میں مزے کرنے نہیں آئے ہم اپنے پیٹ پالنے کے لیے نہیں آئے ہم دنیا میں اپنی خواہشات پورا کرنے نہیں آئے دنیا میں اپنی من من چاہ اپنی چاہت کو پورا کرنے نہیں آئے ہم تو اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم ساری انسانیت کے خیر خواہ ہیں ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں یہ ساری انسانیت اللہ کے کنبہ ہے میری بیوی اور میرے بچے اور میرا گھرانہ اگر تکلیف برداشت کر لے اور قربانی دے دے اور ہزاروں خاندان جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں ہزاروں ہزاروں بچے اور ہزاروں جوان اور ہزاروں نوجوان اور لاکھوں انسان کہ جہنم کی دیکھتی آگ سے بچ جائیں اور میری جان لگ جائے میرا مال لگ جائے میرے بچوں کی تھوڑی قربانی ہو جائے میری بیوی بچے قربان ہو جائیں میرا گھر قربان ہو جائے میرا کھانا قربان ہو جائے میری چاہت قربان ہو جائے اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے تو یہ بہت سستا سودا ہے اس لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو لگایا اپنا مال لگایا اپنی قربانیاں دی اور سب سے خوبصورت کام کے لیے اپنی خوبصورت زندگی کو لگایا اس خوبصورت زندگی کو اپنایا اس خوبصورت زندگی کو دنیا کے اندر عام کیا اس لیے کہ جو اس خوبصورت زندگی کو اختیار کرے گا اور اس خوبصورت مقام کو اپنا کام بنا کر جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں جو جگہ بنائی ہے وہ بھی سب سے خوبصورت ہے آسن و مکیلا آسن و مکیلا وہ سب سے زیادہ خوبصورت آرام کی جگہ ہے وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے آج قربانی دی ہے آج اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے آج اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا کل قیامت کے دن ہمیشہ کے مزے ہیں یا دنیا میں اپنے گھروں کی جدائی برداشت کی ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مٹی اور گارے کے مکانات کو چھوڑ کر یہ گیا ہے اللہ کل جنت میں اس کو ایسے محلات میں جگہ دے گا ایسے محلات میں جو مٹی اور گارے کے بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں لبے نہ تم من صاحب لبے نہ تم من فضا ایسے محلات جس کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ملا تو مسک اس کا گارا مشکا حسبا ولولو اس کی کنکریاں موتی کی حشیش و زعفران اور اس کی گھاس زعفران کی اللہ نے بنائی ہے دنیا کی مٹی اور گارے کے مکینات کی زلائی برداشت کی اس کے بدلے میں اللہ جنت کے سونے چاندی کے محلات میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا اور دنیا کے اندر دنیا میں اس نے اپنی بیوی کی جدائی کو برداشت کیا اپنے بچوں کی جدائی کو برداشت کیا تھوڑی سی قربانی دی ہے کل قیامت کے دن اللہ جنت کی خوبصورت حوروں سے اللہ اس کا نکاح کریں گے ایسی حورے کہ کان ہن یاقوت و المرجان ان کو دیکھو تو ایسا معلوم ہو ایسا لگے گویا کہ یاقوت اور مرجان کے موتیوں میں پروئی ہوئی ہیں کان نہ ہن و مخنون بے زم مکرون چھپے ہوئے انڈوں کی طرح خوبصورت اتنی خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ والسماء ریحا اگر آسمان دنیا میں صرف جھانک لیں صرف جھانک لیں تو زمین سے لے کے آسمان تک آسمان سے لے کے زمین تک مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک ساری کی ساری خلا خوشبو سے معطر ہو جائے ولافت مابین خافقین مشرق سے مغرب شمال اور جنوب سارا اس کے حسن سے چپک جائے ولا امن امن کلر کل جمیا بلّہ الحی القیوم ساری دنیا کے دہریے ساری دنیا کے کافر بغیر کسی تبلیغ والے کی دعوت کے اگر جنت کی حور کو دیکھ لیں تو دیکھ کر وہ اللہ پر ایمان لیں اتنی خوبصورت اللہ نے غورے بنائی ہیں ان سے اللہ نکاح کرے گا اور یہ دنیا کی عورتیں جنہوں نے دنیا میں قربانی دی اپنے خالدوں کی جدائی کو برداشت کیا اللہ انہیں جنت کی حوروں کا سردار بنا کر ان کو بھی دے دیں گے ان سے بھی اللہ نکاح کرائیں گے اور پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ حسن جنت کی حوروں جنت کی حوروں پر دنیا کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اتنا خوبصورت کہ کفت الزہارت البتانہ دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی یہ جنت کی حوروں پہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی ایسے یعنی ان کی فضیلت جنت کی حوروں پہ ایسے ہوگی جیسے جسم کے اوپر کے کپڑے کو جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پہ فضیلت ہوتی جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا بنیان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے بدبو نکل رہی ہوتی ہے اور اوپر کا کپڑا کتنا خوبصورت ہوتا ہے تو دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں کے مقابلے میں اس سے اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی آج قربانی دیے کر اللہ تعالیٰ اس کا بہترین تھا فرمائے گا یہاں کے کھانے قربان کیے ہیں اپنے اپنی چاند کے کھانے قربان کیے اللہ کے دین کے لیے اللہ جنت کے اندر بہترین جنت کے پرندوں کے اللہ پھل کھلائیں گے پرندے اڑتے اڑتے جا رہے ہوں گے دل میں خیال آئے گا کہ مجھے پرندے کا گوشت کھانا ہے اور پرندہ خود بخود چل کے وہ اس کے پاس آ جائے گا اور اپنے پروں کو اوپر کر لے گا اور جس طرح اس کا دل چاہے گا جس طرح کا کھانا چاہے اس کے گوشت کو بنا ہوا ہوا جس ڈیزائن کا بھی دنیا کے سارے کھانوں کے سارے کھانے جمع کر لیا جائیں جو موجودہ ہیں جو آئندہ آئیں گے جو گزر چکے ہیں سارے کھانوں میں وہ ذائقہ ذرے برابر نہیں ہے جو جنت کے جنت کے پرندے کے گوشت لگ جاتا فرمائے پرندوں کے گوشت اللہ کھلائے گا جنت کے پھل اللہ کھلائے گا القلال الدیلہ جو بڑے بڑے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ڈول کی طرح اہلا من العسل ہر پھل شہر سے زیادہ میٹھا الیم من الزبد مکھن سے زیادہ نرم اشد و بیاض من اللبن دودھ سے زیادہ سفید ولی صفی اعظم اور اس پھل میں کوئی گٹھلی نہیں کوئی کانٹا نہیں کوئی رکاوٹ نہیں تاکہ جنت جی کو کھاتے کھاتے کوئی تکلیف نہ ہو اور میرے محترم دوستوں بزرگوں سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی دولت اللہ سے ملاقات ہوگی جس اللہ کے لیے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے مزین کیا جس اللہ کے لیے آنکھوں کو حرام سے بچایا ان کانوں کو حرام سے بچایا اس زبان کو حرام سے بچایا اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا جس اللہ کے لیے نمازیں پڑھی جس اللہ کے لیے نماز میں اپنے آپ کو تھکایا اللہ روزہ رکھا زکات دی حج کیا جس اللہ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی جس اللہ کے لیے اپنے گھر سے بے گھر ہوئے جس اللہ کی محبت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنی جوانیاں لگائی ہیں اپنا بڑھاپا لگایا ہے اپنی سلائیزیں لگائی ہیں جس اللہ کے لیے اپنے بچوں کو بچوں کی جدائی برداشت کی ہے اپنی بیویوں کی جدائی برداشت کی ہے اب اس اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ اکبر کتنا بڑا کتنا بڑا مقام ہوگا اور کتنا بڑا عزت کی چیز ہوگی اور کتنے لذت کا مقام ہوگا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سواریاں بھیجیں گے سفید چمکتی ہوئی اونٹنیاں یاقوت سے بنی ہوئی اونٹنیاں فرشتے لے کے پہنچیں گے اللہ کے ان مہمانوں کے پاس اور اللہ کے اللہ کے پسندیدہ ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے لیے جنہوں نے خواہشات کو قربان کیا اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچایا اپنے اندر کی مایا کو بنایا اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قیمتی بنا لیا دنیا کے دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کر یہ اللہ کے پاس پہنچے ہیں تو اللہ ان کے پاس فرشتے پہنچیں گے اور اونٹنیاں چمکتی ہوئی اونٹنیاں خوبصورت اونٹنیاں گوشت کی بنی ہوئی نہیں یاقوت کے موتیوں کی بنی ہوئی یا خود کے موتی کی بنی ہوئی اونٹنیاں سفید رنگ کی وہ لے کے فرشتے پہنچیں گے اور کہیں گے کہ کہ ان رب تمہارا رب تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس لیے تم سارے سواریوں میں سوار ہو جاؤ تاکہ اپنے اللہ سے ملاقات کرو تم اللہ سے باتیں کرو اللہ تم سے باتیں کرے تم اللہ کو سلام کرو اللہ تعالیٰ تمہارے سلام کا جواب دے اور اللہ تعالیٰ یہ سزید حکم فضل نہیں وہ تم اپنے فضل سے تمہیں نوازنا چاہتا ہے اپنے خزانوں سے دینا چاہتا ہے آج آج تمہارے بدلے کا وقت آ گیا ساری قربانیاں دنیا میں ساری عبادتیں دنیا میں تھی وہ ساری کر کے تم آ گئے ہو اب اللہ سے اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے یہ سارے اپنے اپنی سواریوں پہ سوار ہوں گے اور سوار ہو کر یہ اللہ سے ملاقات کے لیے چلیں گے اور سب سے آگے آگے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے آپ کے ساتھ باقی سارے امجا علیہ وسلات السلام ہوں گے اس کے پیچھے سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی امت ہوگی اور ان کے بعد باقی امتیں ہوں گی جو سارے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور جا کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو حضور پاک علیہ السلام جنت کی جنت کی جو یعنی جو کنڈی ہے وہ بجائیں گے جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ نے فرمایا کہ نا او بولو باب الجنہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا فیوف ہولی اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا فاتخ اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت سب سے پہلے داخل نہ ہو جائے آپ جنت کا دروازہ بجائیں گے جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور دروازہ کھلے گا اور سب جنت میں اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچیں گے تو سب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ انت السلام ومن کا سلام ولا کا حق الجلال ولی کرام اللہ تو ہی سلامتی والا ہے سلامتی تجھے سے نکلی ہے اللہ تو ہی بزرگی اور اکرام کے قابل ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ان سلام و من سلام ولی حق الجلال ولی کرام میں ہی سلامتی والا ہوں سلامتی مجھے سے نکلی ہے اور بزرگی اور اکرام یہ میرا ہی حق ہے مرحبا بے عبادی اللہ دینا حفظ وسیعتی ورا منی وکران کل ہار مشفقین اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحبا مرحبا خوش آمدید میرے ان مندوں کو جنہوں نے میری وسیعت کی حفاظت کی میرے اس سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کا خیال کیا اور ہر حال میں مجھ سے ڈرتے رہے کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ مرحبا کہے اللہ اکبر اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے یہ سارے جنتی کہیں گے اللہ وہ عزتی کے وہ جلال علو و مکانک ماں کا حق کا وہ ماں عدین علیہ کا کل حق فاضل لنا بسجود خجود اے اللہ آپ کی عزت کی قسم آپ کے جلال کی قسم آپ کے بلند مرتبوں کی قسم ہمیں جیسی آپ کی قدر کرنی تھی ہم نے نہیں کی جیسے آپ کا حق ادا کرنا چاہیے تو ہم نے ادا نہیں کیا عبادت کا بھی اللہ آج ہمیں سجدے کرنے کی اجازت دے دے آج تیرے سامنے دل کھول کے سجدہ کرے دنیا میں جو جس نے جو کیا ہوگا نا وہی وہاں یاد آئے گا جنہوں نے دنیا میں سجدے کیے دنیا میں اللہ کے لیے پھرے اللہ کے لیے جانے لگائی اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا وہاں بھی کہیں گے بس اللہ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں اللہ کی ماننے میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنے میں جو مزہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جنتی جنت میں بھی کہیں گے یہاں بھی یہی کریں حالانکہ جنت تو عبادت کی جگہ نہیں ہے لیکن یہ وہاں پر بھی یہ کہیں گے آج ہمیں دنیا میں دین دین پر عمل کرنے میں مزہ نہیں آ رہا عبادات میں مزہ نہیں آ رہا مال میں مال کمانے میں مزہ زیادہ آ رہا ہے اس لیے زندگی وہاں زیادہ لگ رہی ہے میرے محترم دوست بزرگوں عبادات کی لذت دین کی لذت دین کی محنت کی لذت دین کے لیے قربانی دینے میں جو لذت ہے دنیا کی ساری لذت ہے اس کے سامنے ہے جی۔ کہیں گے اللہ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے دے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں قد وزا تو ان کمبون عبادت آج میں نے تم سے عبادت کی مشقت کو دور کر دیا آج میں نے تم سے عبادت کی مشقت دور کر دی اب یہاں عبادت کا وقت نہیں ہے فلا تعالما ماں تب تم لیے آپ تم نے بہت میرے لیے اپنے جسموں کو تھکایا تھا وہ آنے تم لیے الوجو اور تم نے میرے لیے اپنے چہروں کو بہت جھکایا تھا فلان افس تم روحی و رحمتی و کرامتی آج تم میرے پاس آئے ہو میری رحمت کی طرف اور میری کرام میری سخاوت کی طرف اور میرے خزانوں کی طرف آج آئے ہو معاشی تم آج جو تم چاہتے ہو مجھ سے مانگو آج تمہارا کام کیا ہے بس مجھ سے مانگتے چلے جاؤ فصلون معاشی تم وہ تمنا والی آمانی حکم اور صرف اپنی حاجت ضرورت کی بات نہیں کرو جو مانگنا وہی مانگو جو تمہاری تمنا ہیں جو تمہاری خواہشات ہیں دنیا تو خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے یا جنت ہے خواہشات پورا کرنے کی جگہ آج جو مجھ سے مانگ رہا ہے مانگو جو تمنا کرنی ہے تمنا کرو میں تمہاری ساری تمنا آج پوری کروں میرے بندے سے کو یاد رکھو فلن بے قدر بقدر اعمالکم بے قدر رحمتی و کرامتی و طولی و جلالی و علو و مکانی میں تمہیں آج ہرگز تمہارے اعمال کے بقدر بدلا نہیں دوں گا کہ اعمال انسان کتنے کرے گا تمہارے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں آج تمہیں جو بدلہ ملے گا تمہارے اعمال کے بقدر نہیں بلکہ میری شان کے بقدر میری سخاوت کے بقدر میرے بلند مرتبے کے بقدر اس لیے اپنی اعمال کو مت دیکھنا بلکہ میری شان کے مطابق مجھ سے مانگو یہ بندے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگتے جائیں گے مانگتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک روایت میں کہ حتہ تنتہی رغبت ہو ساری خواہشات ختم ہو جائیں کہیں اللہ بس بہت مانگ لیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے کم مانگے اور مانگو اور مانگو یہ پھر مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگتے جائیں گے یہاں تک کہ ساری خواہشات ختم ہو جائیں گے کہ اللہ بس اب بہت لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی بھی کم مانگے اور مانگو تیسری مرتبہ پھر مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے اللہ تعالیٰ دیتے چلے جائیں گے جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا اسی وقت نقد کوئی ادار نہیں ہے اب یہاں تک کہ ساری خواہشات ختم ہو جائیں گے اللہ بس اب تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے لقت قصر تم فی امانی یہ کم تم نے آج اپنی خواہشات کے مانگنے کے اندر بھی بڑی کوتاہی کی ہے بہت کم مانگا ہے بہت تھوڑا مانگا ہے اور اتنا تھوڑا مانگا ہے وہ رضی تم بتون ماں یہ جو تمہارا حق تھا تم نے تو اس سے حق سے بھی کم مانگا ہے اسی پہ راضی ہو گئے لیکن میں بہت سخی ہوں بہت کچھ دینے والا ہوں تو فقط اوجب تو لکم ماں سال تم وہ تمنا تم تم نے جو سوال کیا ہے اور جو تمنا کی ہے وہ سارا میں نے تمہارے لیے تمہیں دے دیا وہ الحق تو بے کم ضروریت اور تمہاری ضروریت تمہاری اولاد کو بھی میں نے تمہارے ساتھ ملا دیا وہ ضد حکم قصورت عن امانی حکم اور جو تمہاری جو خواہشات تم نہیں مانگ سکے جو تمنا نہیں کر سکے میں نے وہ سب کچھ تمہیں دے دیا میرے محترم دوست بزرگوں یہ آج موقع ہے آج موقع ہے اب اللہ کو اللہ کو ہم پہچان لیں اور اللہ کو اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں اللہ کی محبت کو دنیا میں عام کرنے والا کام کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے آج اللہ نے موقع دیا ہے ان زندگیوں کا فیصلہ کرنا ہے اسے یہ جوانیاں لگانی ہیں یہ مال لگانا ہے یہ سے لگانی ہے دنیا پر بقدر ضرورت شریعت کے مطابق وقت ضرورت کھانا سونا کمانا یہ اس سے منع نہیں کیا جا رہا اس سے روکا نہیں جا رہا یہ بقدر ضرورت ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد اللہ کا دین ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچانا ہے اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کر ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے یہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے اسی کام کی وجہ سے اللہ نے سب سے بہتر بنایا ہے اپنے حسن کو بڑھانے کا اور اللہ نے خوبصورت بنایا اس خوبصورتی کو اور آگے بڑھانے کا اللہ کے بڑے سے بڑا مقام لینے کا یہ بڑا کام ہے خوبصورت کام ہے خوبصورت رستہ ہے جب اس کو اختیار کریں گے اللہ اپنے پاس خوبصورت جگہ تھا فرمائیں گے اس کے لیے بھائی نیت تو ہم یہ کریں کہ آج تک جو ہم سے دین کے سیکھنے میں دین پر چلنے میں اور دین کو دنیا میں پھیلانے میں دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس پہ اللہ سے ہم معافی مانگے دل سے معافی مانگے کہ اللہ واقعی یہ ہم سے بہت بڑا جرم ہوا بہت بڑی غلطی ہوئی اے اللہ تو معاف کر اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ آپ دین کو سیکھیں گے بھی دین پر چلیں گے بھی اور اس دین کو دنیا میں لے کے جائیں گے دین کے تقاضوں کے لیے اپنی جان اپنا مال قربان کریں گے اپنا کاروبار بیوی بچے ضروریات کو دو نمبر بقدر ضرورت پہ رکھنا دوسرے نمبر پہ رکھنا اور ایک نمبر پہ اللہ کا دین ہے اور دین کی محنت کے تقاضے ہیں اور اس کے لیے اپنی ساری زندگی لگائیں گے تو نیت تو بھائی باقی ساری زندگی کی کریں انشاءاللہ ساری نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ساری نیت کرتے ہیں ہاں اب یہ بتاؤ بھائی اب یہ بتاؤ اس مجمے سے نیت آپ نے کر لی اب یہ بتاؤ اس مجمے میں ایسے کون سے مجاہد ہیں ایسے کون سے مجاہد ہے جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان اس کام کو اپنا کام بنانا ہے اور اس وقت پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ اجتماع یہ صرف بیانات کے لیے نہیں ہے یہ اجتماع صرف آپ میں ملاقاتوں کے لیے نہیں ہے یہ اجتماع ایک بہت بڑا میلے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے یہ اس غم کو اپنے غم میں لے کر اس غم کو اپنے دل میں لے کر دنیا میں پھرنے کے لیے یہ سارا مجمع اللہ کے راستے میں نقد جماعتیں بنا بنا کے نکل جائے سال کے لیے سات مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے چلنے کے لیے ابھی وہ ساتھی کھڑے ہوں جو نقل اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ کوئی بھائی کھڑا نہ ہو وہ نکلنے والے نقل